بہت سخت وعید یا اللہ آپ کی پناہ ترمزی شریف میں روایت ہے کہ بعض لوگ ساری عمر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہتے ہیں لیکن موت کے وقت وارثوں کو نقصان پہنچاتے ہیں یعنی کسی شرعی عذر اور وجہ کے بغیر کسی بہانے سے یا ظلم سے بعض حصہ داروں کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں اور بعض کو کم حصہ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھا جہنم میں ڈال دیتا ہے کتنی سخت وعید ہے اور اس وعید کی تائید قرآن مجید کی کئی آیات سے بھی ہوتی ہے بہت سے نیک لوگ نماز روزے حج زکوٰۃ اور جہاد کے فرائض ادا کرنے والے طرح طرح کی نیکیاں کرنے والے مگر میراث میں گڑبڑ کر بیٹھے تو ساری عبادت تباہ ہو گئی ضائع ہو گئی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان ددین یقل ام وطام غلومن انما یقل فی بطون نارا وس یسلون سعی ترجمہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں یقیناً آگ ہی بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ بھڑکتی آگ میں گریں گے صورت النساء آیت دس اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ترجمہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو صورت النساء آیت انتیس اور فرمایا و تَ کلو نَۃاث عقل الم صورت الفجر آیت انیس ترجمہ اور تم میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے کسی کی زمین سے ناحق کچھ لیا اسے قیامت کے دن سات زمینوں تک دھسایا جائے گا یعنی زمین کے کسی چھوٹے سے ٹکڑے پر بھی ناحق قبضہ کیا تو اتنی سخت سزا ملے گی جبکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ نہ حق لی ہوئی زمین کا توق بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اس موضوع پر آیات اور احادیث بہت ہیں بس اللہ تعالیٰ کا خوف نصیب ہو جائے ایمان والے تو ایک ایک لقمے کی فکر کرتے ہیں کہ حرام لقمہ پیٹ میں نہ چلا جائے وہ رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں وہ تو کسی کا مال یا حصہ نہ حق قبضہ کرنے کا سوچتے بھی نہیں جب اس دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے تو پھر اس کی خاطر اپنی ہمیشہ کی آخرت کیوں برباد کی جائے